کہوں مال کو مولا کہوں تجھے ظلمني سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر یا صبح وطن شام غریب گئے صبح وطن پہ شام غریب کو شرف بے کس نواز کیسوں والا کہوں تجھے بے کس نواز سو والا کہوں تجھے کہوں کے مانی کو مولا کہوں تجھے اور اللہ تیرے جس میں منور کتاب منور کتاب جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے جلا کہوں تجھے صبح وطن میں شام غریبا کو تب شرف وطن میں شام کو تو بیکس نواز گے سو بالا کہ تجھے بیکس نواز گیسو کہوں تجھے تجلیوں کے کفیل تم ہو یا رسول اللہ تجلیوں کے کپیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے جانے جان میں تجلا کہوں تجھے بہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا سب سل نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ تہ میں سگانا پھول پھولا نور کا مست بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا تاج والے والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام ہاں تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا تیرے ہی تیرا اے جان سگرا نور کا وقت جا نور کا چمکا ستارہ نور کا تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ قبلہ نور کا اب کعبہ نور کا کاف سوہا دن یا گروا آنکھیں عین سات کاپ آیا ساتھ ان کا چہرہ نور کاپ آیا ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا شم دل سینہ زجا جا نور کا شم دل نشکات تن سینہ زجا جا نور کا تیری صورت کے لیے

سچا قدم شان ہے یہ اور انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے سارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کر تیرے سر کے ستے تیرے سر سے سب کے اتارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو مارا کروں میں اور میرا دین و ایمان اشارہ کروں جانے جانی مان جانے جانے ہاں، جان بھی تو سب نال میرے کج وچ کے بولو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دل دار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو اینا لے عرشان دا مہمان بھی تو تم تو ہے جانے جانے جانے جانے جان جان تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں آقا یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے تمہیں تو کیا ہم کو رسول اللہ اور تمہیں تو ہو ہمارا تینوں رسول اللہ

میں کوئی جرم ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں کورٹ میں بات جائے کیا کرتے ہیں وکیل وکیل وکیل کرتے ہیں کیس کیس لڑے لڑے گا گا اللہ اللہ تمہارے ہوتے ساتے درد و دکھ کس سے کہوں پیارے شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجرم تم ہو یہ تو دنیاوی معاملہ آخرت کے لیے کیا کریں آلادت فرماتے ہیں کہ مجرم ہوں اپنے افر کا بخشش کا ساما کروں اپنی بخشش کا سامان کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں ہمیں بتا رہے دیکھو ایسا کرنا ہے کہ مجرم ہوں اپنے کا سام کرو شہ یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روز جزا کا کہوں ہاں، سیدھی آر فرماتے ہیں کہ بے کسی ہو جو مجھے پرسمال کے وقت بے کسی ہو جو مجھے پرسمال کے وقت دوست تو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش پر یاد میری یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کون آفت زدہ ہے ارے کس پہ بلا ٹوٹی ہے اور کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس سے تیرے ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملائی کرے ماروس کے آقا ایک مجرم ہے اچھا پھر اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا کا ہے دفتر آمان ایک دو پائلے نہیں دفتر آمان ہے پہ اچھا ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آگے کہو آگے کہو آپ آ جائے تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے تو سن کے یہ عرض میری وہ تو کریم ہے وہ تو امت کے غم کو دیکھ نہیں سکتے سن کے یہ عرض میری بحر کرم جو آئے اور یوں ملائی کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم دیا بات کیا چاہتے ہو ہم بھی ذرا دیکھے تماشا کیا ہے تم کی آواز پہ ان کی آواز پہ کرو بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پروا کیا ہے لو آیا میرا لو آیا میرا لو آیا ریو آ ارے محشر ہے ادھر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے سنا خاں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے سے بدکار سیاہ کار کو محشر میں عدیل ہوں گے موجود وہ میں چھپانے کے لیے ہے لو آیا میرا بیران مسکراتے ہم مسیروں کی طرف پہ اب گرا گراتے جائیں گے بس بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لو آیا میرا حامی میرا میرا حامی میرا میرا آ گئی جان تن بے جانے آنا کیا ہے جانتے جا بطن ہے لوٹ آئی ارے مسکرا میرے حضور ہے لو آئے مسکراتے ہم مسیحوں کی طرف کل اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے اور اس چھپاتے جائیں گے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے پھر تو ڈھونڈا ہی کریں پھر تو ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا کیا مطلب فرشتوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجرم کہاں ہے ہاں معلوم ہوگا معلوم تو ہوگا لیکن فرشتوں میں ہمت نہیں ہوگی کہ حضور کے دامن سے لے جائیں پھر تو ڈھونڈا ہی کرے قیامت کے سپاہی وہ اس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درکار کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہم آقا محکوم ہم حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے ہم میں طاقت نہیں ہم میں ہمت ہی نہیں ہو کے حکم کو نہ مانے حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ کیا ہی زو قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گن پر ہے زکاری واہ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے ماں وہاں پر دور ہو دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے گئے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار کہ اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا ہے اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے تیرا کہنا کیا ہے اپنے افل کا سامنا کروں شفا یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا آپ حیران نہیں کیا حیران تو اب کہو حیران ہوں میرے تجھے ہاں رخ رخ دن ہے یا مہرے سما حضور کے چہرے کو دن سے تشبیدوں کے آسمان کے سورج سے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بات جچی نہیں بات جچی نہیں کیونکہ یہ سب حضور کے تو پھیلی حضور جیسے ہو ہی نہیں سکتے رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلم یا مشک خطا بات جمی نہیں وہ بھی تو پھیلی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بل بل بھول کا شکشا بلبل نے گل ان کو کہا تو کمری نے سروے فضا حیرت نے جھجھلا کر کہا کیا ہو گیا تم کو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں کیا ہو گیا بلبل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جان فضا تو حیرت نے جھجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا زور کبرا کے وقت خورشید تھا کس زور پر چوتھی کا رات کیا بڑھ کے چمچا